محمد بن راشد نے ہاما کی وضاحت میں کہا اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ مردہ جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے سفارہ کے متعلق پوچھا تو کہا اہل جاہلیت اس مہینے یعنی سفر کو منحو سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی محمد بن راشد نے کہا ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اس سے مراد پیٹ کا درد ہے اور وہ اسے متعدی سمجھتے تھے تو فرمایا گیا کہ کوئی سفر نہیں سنا نے ابودھا حدیث نمبر تین ہزار نو سو سولہ